من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام قرآن کریم کی تفسیر کا طریقہ کار تھے تو ہم نے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے پانچ باتوں کا اہتمام ضروری ہے پہلا ہے رب تو بما قبلہ دوسرا ہے السورہ امتیازات السورہ اور تیسرا ہے دا و سورت اور چوتھا سورت اور پانچواں مشکلات سورت اور پھر لفظی ترجمہ سورت الفاتحہ اور سورت البقرہ کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا سوریا نے کا کا ما قبل کے ساتھ کئی وجوہ سے ثابت ہے پہلا یہ کہ سورت البقرہ میں مضامین اربعہ ذکر کیے اسواد التوحید اسواد الرسالت جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی تو سورہ آل عمران میں بھی انہی مضامین کو زیادت کے ساتھ بیان کیا کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کے بعد ذکر کیا یا سورت البقرہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا فانصرنا علی القوم الكافرین کیا آپ لوگ یہ دعا کرتے آئے فانصرنا علی القوم الكافرین تو اس صورت میں یہ مسئلہ ذکر کیا کہ جس مسئلے سے انکار کرنے والے کافر ہیں وہ مسئلہ ہے اللہ لا الہ الا ہوں اس مسئلے انکار اسے انکار کرے تو وہ کافر ہے یا سورت البقرہ میں یہودی نے جو الہ بنا رکھا تھا گائے بقرہ اس کی آجزی بیان کی گئی تو سورہ لمان میں اس کی آجزی بیان کی گئی ہے جس کو نسوارا نے الہ بنا رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ تو صورت البقرہ میں یہودیوں کی الہ کی آجزی اور سورہ آل عمران میں نسوارا کی آلیہ کی آجزی بیان کی گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کو الہ بنا رکھے تھے تاکہ سارے آلیہ جو اللہ کے بغیر انہیں روا بنائے ہیں ان کی آجزی بیان کیا جائے سورت کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ سورت میں حصول نصرانیت جو چی اصول نصرانیت کے اس کی تردید ہے و پھول کو رد کیا گیا ہے اسی طرح اس صورت میں صحابہ کرام رضوان رال مجمعین کی شان بیان کیا گیا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی غلطی ہوتی تو اس سے بڑھ کر اور غلطی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے میدان میں چھوڑا لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن لقت افاق اور پیغمبر پاک کو کہنے فرمانے لگے لگی مستافر فی الامر صحابہ کرام کے غلطی کو غلطی پہ نہیں کہنا چاہیے اسے آفا کرنا چاہیے مستفل مشاور فی الامر تو اس سے صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے اسی طرح اس صورت کے امتیازات میں سے نسوارا سوارا کا شبہ اور اس کی تردید ہے کہ نسوارا کا آخید یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے باب میں اس کا جواب دیا کہ یہ لفظ متشابہات میں سے فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه دوسرے باب میں جو دیا یہ دس ان بغات بغیم بینہم اور تیسرے باب میں تفصیلی جو دیا کہ دیکھا اور دیسا ہر عیسا علیہ السلام کی نانی کا قول ذکر کیا کہ اس نے فرمایا تقبل مني انك انت در سلیمالی امو تو علیہ السلام کا سارا خاندان اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس ہے تو کیسے آلیہ ہو سکتے ہیں سورت کا دعویٰ ہے اس مضامین اربعہ کو تفصیلاً بیان کرنا جو مزامین اربع سورہ بقرہ میں ذکر فیل عیسیٰ اول سے لے کر آج نمبر تیئیس تک اور اس میں اس بات توحید ہے اور یہ تین بابوں پر مشتمل ہے دوسرے حصے میں اس بات اور رسالت دوسرا حصہ آج نمبر تیاسٹھ تک اور اس میں اسمات اور رسالت اور تیسرا حصہ آٹھ نمبر ایک سو دو سے لے کر آخر تک اور اس میں انہیں یعنی پہلا حصہ اس میں تریاسٹھ آئے تھے آٹھ نمبر تریاسٹھ تک اس میں اس تو ہی اور ان تین بابوں پر مشتمل ہے دوسرا حصہ آٹھ نمبر ایک سو دو تک اور اس میں اس بات اور رسالت اور نسوارا کی اوساد خبیصہ ذکر کی اور رائے سے آخر تک اس میں مضمونی جہاد اور انفاق لیکن جہاد اور انفاق کے لیے تنظیم کی ضرورت ہے اگر بغیر تنظیم کی جہاد ہو بغیر تنظیم کے انفاق ہو تو وہ نامکمل ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے تنظیم کا تذکرہ کیا النساء سورہ آل عمران کا اختتام لفظ تقوی پڑتا تو نساء کی ابتدا میں لفظ تقوی ذکر کیا یا ایو اللہ ستقو ربکم یا سورہ آل عالمان میں آخری کیا اصلاح تھا تو سورہ سورسان معاشرے کے اصلاح کے لیے قوانین یعنی آخری کا اصلاح پہلے ہونا چاہیے اور پھر معاشرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے یا سورہ آل عمران میں جماعت کے لیے قوانین ذکر کیے گئے تو سورت النساء میں رائی اور رائیت کے درمیان قوانین لائے اسی وجہ سے اس کے بعد ذکر کیا سورت النساء کا دعوی ہے اسلام بیان اس امور کی جس کے ساتھ اسلام معاشرہ ہو سکتا ہے اسلام المعاشرہ سورت کا خلاصہ سورت تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا اس نمبر ستاون تک ہو رہے اور تیسرا حصہ آخر تک اور اس میں تین فرقوں کا تذکرہ ہے مومنین کا اور منافقین کا اور آل کتاب کا سورة المائدہ میں شرک فیلی کی تردیدیں اور چار مسائل ذکر کیے تعلیموں اللہ تعالیٰ نے جس کو آرام ٹہرا اس کو آرام مان لو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال ٹہرا اس کو حلال مان لو اور نظر نیاز اللہ کے نام پہ دو اور غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز نہ دو تو سورت المائدہ میں سرگفیلی کی تردید ہے اور چار مثال بیان کیے تاریمات اللہ تاریمات العباد اور باد اور نظر العباد سورہ آنوان دو حصوں پر مشتمل ہے سورہ آنوان میں دو حصے ہیں پہلا حصہ آدم ایک سو اٹھارہ تک ایک سو سترہ تک اور اس میں رد پھر اعتقادی کا اور دوسرا آئے آخر تک اس میں شرک فیلی کی تردید ہے شرک اعتقادی کی چار اقسام شرف العلم شرف تصرف شرف دعا اور العبادت اور سورة العنوان میں پچیس دلائل اقلیہ اس بات توحید پہ ذکر کیے اور ساتھ ساتھ لفظ قوالکہ کے ساتھ قائد ذکر کیے حقبات ستہ اچھے امتحانات جسے ہر معاہد کو گزرنا پڑے گا ہر صدری کی ابتدا میں سورہ آرام میں تین مسائل ذکر کیے گئے پہلا مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ اور تیسرا مسئلہ بیانی توحید اور رد شرک اور اس پر واقعات ذکر کی بطریق تری کے نشر غیر مرتب پہلا مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ وسلم کے لیے اور ہر معاہد کے لیے نمبر دو میں ذکر کیا کتاب انزل سے نہیں لے کا فلا گنگی صدر کا حرج جمین کتاب ان سے نہیں لے گا فلاں گندی صدر کا ہر جمین یا یازیم شان کتابیں بیچی گئی ہے تم کو لہذا نہیں ہونی چاہیے آپ کو دل میں تنگی قسم کی کسی قسم کی قرآن کی اس لیے تاکہ ڈراؤ تم اس سے لوگوں کو ذکر اور نصیحت مومنین کے لیے تو پہلا مسئلہ التسلی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتے رہو مسئلہ بیان کرتے رہو اور اسے دل تنگی میں بنے اسے دل برداشتہ میں ہونا اور اس پر واقعہ ذکر کیا سب سے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نمبر ایک سو تین میں جماسنا مین میں الى فرعون وملئی بظلمو بیا فانظر کیف کانا کبت المفسدین دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے فرعون کو چالیس سال مسئلہ بیان کیا دیکھو موسیٰ علیہ السلام بادشاہ اس کا مخالف بنی اسرائیل ان کی مخالف بن گئی ان کی مخالف بن گئی کارے دے والا سامرے ان کا مخالف اپنا مخالف بن گیا سائلین کے ساتھ مناظری کیے موسیٰ علیہ السلام نے قدم با قدم تکلیفیں اٹھائی ہر بنا گی شداب امبیا ہر دیا دانشاد کر بلا علیہ السلام کو بادشاہ سے مقابلہ کرنا پڑا قوم سے مقابلہ کرنا پڑا سائروں سے مقابلہ کرنے پڑا سامری سے مقابلہ کرنا پڑا تمہیں بھی مقابلے کرنے پڑیں گے دل تنگی میں آنا اور دوسرا مسئلہ اتباع میں انزلہ اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اس کی تابداری کرو آیت نمبر تین میں ذکر کیا ما من ربکم ولا دونوں من لما اولیاء گھر کروں تذکرون پیروی کرو اس کتاب کی جو بھیجی گئی ہے تم کو تمہارے رب کی جانب سے وہ تابداری ہمت کرو سوائے اللہ کی کسی دوسرے مددگار کی بہت ہی کم تم میں سے نصیحت لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکم کی تابداری کرو اور اس پر واقعہ وضاحت کیلئے سب سے پہلی ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا آیت نمبر گیارا وَلَا قَلْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُولِ آدَمُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ دیکھے شیطان اس نے اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مانا تو زلیل و رسوہ ہو گیا قال اخرج منا مذموم مدحورا آیت نمبر اٹھارا لمن تبعاك منهم لام لأن جهنم منكم اجمعين کہا اللہ نے نکل اس جگہ سے نکلو اس جگہ سے خوارو مردود ہو کر دیکھے شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا زلیل و رسوا ہو گیا تو جس نے اتباع منزلہ نہیں کیا وہ ذلیل رسوا ہوگا اور تیسرا مسئلہ اس صورت میں کہ توحید کا بیان کرو اور شرک کی تردید آیت نمبر انتیس قل امر ربی بالقسط واقیمو اجواب مندہ کل مجد ودوہ مخلصین الہ دین کہہ دو گمکیا ہے میرے رب نے انصاف کا اور تابداری کرو کرو اپنے چہروں یعنی اپنی ذات کو ہر عبادت خانے اللہ کی تابدار کرو اپنی ذات کو ہر عبادت خانے میں اللہ کی وَدُوهُ مُخْلِسِينَ اللَّهُ دِينَ پکارو اس اللہ کو اس حال میں کہ تم خالص اسی کو پکارنے والے ہو کما بدا گم تو میں مسئلہ توحید اور شر کی تردید اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا آیت نمبر انساٹھ ساٹھ لَقَيَا رَسَلْنَا جُوَا لِلَا قُمِي فَقَالَا يَا قُمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ لَا اِنْ غَيْرُوَ نُوَا لِي سَنْتَاگِيك بے جاتا ہم نے نُوَا لِي سَلَام کو اپنی قوم کی طرف تو کہا انہوں نے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی نہیں ہے تمہاری لیے کوئی آجات پورا کرنے والا اللہ کی بغیر پھر آیت حود علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر تین ساٹھ وَإِلَا عَدِنَ خَوْمُوْدَا قَالَا يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ اِنْ غَيْرُهُ پیغار صالح علیہ السلام کا واقعہ آت نمبر تری اکتر وَإِلَّا زمجا کا صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اور پھر شعیبہ نے سلام گا کیا ویلا مدینہ کام شعیبہ ہاتھ نمبر پچاسی مَدِنَا مدینہ رام قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تو سورہ آرام میں تین مسائل اور اس پر مزاق کے لیے واقعات بطریق اللہ نسل غیر المرتب پہلا مسئلہ تسلی اس میں سب سے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوسرا مسئلہ اتباع میں انزلہ اور اس پر سب سے پہلے شیطان کا واقعہ اس نے مال کی تابداری نہیں نئی کی زلیل رسوا ہو گیا اور تیسرا مسئلہ بیان ہے تو عید شرک اور اس و سہیل علیہ السلام کی واقعات کہ سب نے مسئلہ بیان کیا یا لکم من اللہ احمد حکومت نوح علیہ السلام نے فرمایا حود علیہ السلام نے فرمائے یا عبد اللہ ما لکم من لائی غیرو صالح علیہ السلام نے فرمائے یا قوم عبد اللہ ما لکم من گیا غیرو شعیب علیہ السلام نے اعلان کیا یا قوم عبد اللہ ما لکم من لائی غیرو جب مسئلہ توحید غ سورت الانعام میں دلائل اقلیہ کے ساتھ ثابت کیا گیا سورہ آرام میں دلائل کھلیا کے ساتھ ثابت کیا گیا اور پھر بھی نہیں مانتے تو سورت الانعام میں ترغیب الالجہاد اب ان کے ساتھ لڑائی لڑو ان کے ساتھ تنواروں سے لڑو ان کے ساتھ جہاد کرو تو سورت کا خلاصہ ابتدا میں تین عوامر سورت الانفال کی ابتدا میں پہلا امر فتق اللہ فٹر اللہ سے اور دوسرا امر واسلی اوزا تبینکم سنا کرو اپنے درمیان میں تیسرا وحتی اللہ رسولہ اور اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرو یہ تین عام جات کے لیے پہلے ضروری ہیں پھر مومن کے پانچ صفات ہو اور پھر میدان جنگ کے لیے قوانین سب سے پہلا قانون یا آمنو كفروا زحفا فلا تولوهم الادوار میدان جنگ کے لیے قوانین اے مومنو جب جگاگروں کے سامنے آ جاؤ فلا تولوهم الادوار پیٹ میں پیرنا سینے پہ گولی لینا اور اسی طرح پھر قوانین ذکر کیے سورہ توبہ میں ان لوگوں کا تذکرہ جن کے ساتھ گتال تال کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے اور سورت البقرہ میں کفار کے چار آسان ذکر کیے پہلے قسم کی وہ کافر جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ہے تو ان کو چار مہینے مہلت دو برات من اللہ ورسولی الى الذين آتوا من المشركين فسيوا في الأرض أربعة عشر وعلموا أنكم غير موجز الله یعنی وہ مشرقین جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کو اعلان کر دو کہ چار مہینے مولا تھے اور پھر اعلان کی علت بیان کی و آزان من اللہ و رسولی لنناس یوم الاجل اکبر ان اللہ بریو من المشرکین و رسولو اور اسی طرح پھر دوسرے قسم کے مشرقین جس کے ساتھ معاہد آئیوہ ہے اور ٹائم مقرر ہے تو اس ٹائم تک ان کو صبر کرو آٹھ نمبر چار وَلَنْ يُضَائِرُ مسلم مَحَدًا سے مہادن مَحَدًا مِلَا مہاد وہ مشرقین جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو ان کو اس وقت تک صبر کرو معاہدی کا لحاظ کرتے رہو تیسری قسم کے مشرقین جو تمہارے ساتھ لڑتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے تو ان کا حکم آج نمبر پانچ فائدن بن سا لگ رہا شروع تم حم و وخصروم ان کو لم سدی میں جب ختم ہو جائے میں تو قتل کر دو مشرقین کو جا بھی مل پاؤ تم ان کو تو ہسوم اور گرفتار کر لو ان کو و اور بند کر لو ان کو وَقُتُلًا كُلَّ مَرْسَدِينَ اور بیر جاؤ ان کی تاج میں ہر درہ میں فَإِن تَعْبُوا وَاَقَامُ السَّلَاةَ وَآتُ سَكَاتَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ اور چھوٹی قسم کے وہ مشرقین جنہوں نے امن مانگا ہے تمہارے ملک میں رہتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ لڑتے نہیں مقابلہ نہیں کرتے مخالفت نہیں کرتے ان مشرقین کو امن دو ان کے ساتھ نہ لڑو ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو وہ انڈل مشرقینوں الْمُشْرِقِينَ سَجَارَكَ آیت نمبر چھ وہ انڈنل مشرقینوں الْمُشْرِقِينَ سَجَارَكَ فَاجِرُونَ حتا اسما کلام الله اور اگر ایک فرد مشرقین میں سے پناہ مانگ لے تم سے تو پناہ دے دو اس کو یہاں تک کہ سن لے کلام اللہ پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ پر ذالک بیانم کے اللہ کو ملا اللہ تعالیٰ نے مشرقین میں سے بھی تقسیم کیا جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ان کے ساتھ لڑو ان کو امن دو اور جو لڑتے ان کے ساتھ لڑو جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وقت مقرر ہے تو اس وقت تک صبر کرو وقت مقرر نہیں تو ان کو چار مہینے مت دو ساری ایک جیسے نہیں جب ان کا ذکر کری تو پھر اس کے بعد آل ان کتاب کیا اور اس کے بعد مناب مومنین کا اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے اور منافقین کی تریاست سے بعد ذکر کیے کہ منافق کی ابتدا اس من الارض ابتدا منافقی سستی سی شروع ہوتی ہے جاتا ہے سستیا جاتی ہے جب اس کو اللہ کی دین کے کام کا کہا جائے مالا کو عرصہ من الارض ارضی تم من تھی دنیا من الاخرہ اور آخر میں پک ہو جوں میں فَقُدُو مَا الْقَائِدِينَ جب اس میں سستی آئی فَقُدُو مَا الْقَائِدِينَ تو جاؤ بیٹو خواتین کے ساتھ مردوں کے ساتھ تمہارا کیا تم تو خواتین مردو بلکہ تمہاری عادت خواتین کی ہے تو چلو خواتین کے ساتھ بیٹھتے رہو تھوڑا اٹھ صفات منافق یہ ذکر کیے سورہ یونس میں مقاصد اربع عالیہ مراراً ذکر کیے اس بات اثبات الرسالت اس بات اور ایمان بالآخرہ بار بار ذکر کیے تاکہ دل نشین ہو جائے پھر سورہ حود میں چار مسائل بیان کی گئی پہلا مسئلہ العبادت باللہ وحدہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور دوسرا مسئلہ نغیل مل گئے بیان تعالی کہ عالم الغیب اللہ کی بغیر کوئی نہیں اور تیسرا مسئلہ ترغیف تبلیغ اور چوٹا مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں چار مسائل ہیں پہلا مسئلہ پہلی آیت میں ذکر کیا دوسرے آیت میں العبادت اللہ تاب اللہ عبادت نہیں کرو گے تم سوائے اللہ کی کسی اور کی اور دوسرا مسئلہ عالم الغیب اللہ کی بغیر کوئی نہیں اور یہ آیت نمبر پانچ میں یا لمو ما سر لوں گا وہ اور تیسرا مسئلہ آیت نمبر بارہ میں تسلی فَلْعَلَّا اللہ تَعْرِكُمْ تار کمبا وہ مایو بِهِ صَدْرُكَ فلا الله کا تار گمبا زمای وای لیک وقای گمبی صدرک او چوتا مسئلہ ترغیب تبلیغ کہ مسئلہ بیان کرو اور یہ بھی آدمر بارا میں انما انت نظیر بے شک تو ہے درانی والا واللہو علا کل شئن علا کل شئن قدیر اور پھر اس میں مسائل بیان اس بھی واقعات ذکر کیے العبادت للہ وحدہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس میں حضرت ہندو علیہ السلام کا واقعہ خود صالح اور علیہ السلام کا واقعہ سب نے اعلان کیا یا قوم عبداللہ ما لکم من رو اور عالم الغیب اللہ کی بغیر اور کوئی نہیں اس میں ابراہیم اور حود کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ پتا نہ تھا کہ انسان یا ملائک اگر اس کو پتا ہوتا تو اس کی یہ پیو پھر کیوں بچڑا زبا کرتا لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ ملائے گیا یا انسان اور حرد لوت علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا ملائے کا کہ یہ ملائے گے یا یہ نوجوان لڑکی ہے تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام علم الغیب نو تھی حرد لوت علیہ السلام علم الغیب نو تھی اور تسلی نبی علیہ السلام کو اور ترحیف تبلیغ یہ بھی دوائے ساری واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء نے ترغیب تبلیغ کی اور دل تنگی نہ آئی تو سورت کے آخر میں آخری آیت میں ان چاروں مضامین کو جمع کیا آخری آیت آپ دیکھ لیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اخر آیت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور الله اللہ ہی کے علم میں تو یہ تسلی اور الْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَحْدَا فَعْبُدُو اور التبليغ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور بھروسہ رکھیے اللہ ہی پر تو آخری آیت میں ساری چاروں مسائل کو جمع کیا ایک ہی آیت میں پھر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ان چاروں مسائل بھی دیکھے یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نے تھی ان کو اپنے بیٹے کا پتہ نہ تھا کنان کی کوئی میں پڑھائے لیکن اس کو پتا نہیں تھا اس کو اپنے بیٹی کا پتا نہیں تھا چرا در چائے کنان اس میں بگوتا والی میں جانست دنے پیدا و دیگر جنیانست اس کو کنان کی کوئی میں پتا نتا تھا کہ میرا بیٹا پڑھائے اور عبادت اللہ کا حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں صلاحوں کی پیچھے یہ مسئلہ بیان کیا یا صاحبہ سیٹ نے ہر باب تفریحوں میں ام اللہ عید القحار اور تسلی رکھو آخر انجام تمہارا نجات کا ہوگا کامیابی کا ہوگا ہر یوسف علیہ السلام کو دیکھو اور ترغیب تبلیغ یوسف علیہ السلام نے زندان میں سلاحوں کے پیچھے مسئلہ بیان کیا ہے تم بھی بیان کرتے رہو اور حالوں کا کہالی یوسف جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکالا تمہیں بھی مکھی والی مکھی سے نکالیں گی ہر یوسف علیہ السلام نے کنویں میں چند دن گزاری تم بھی غار میں چند دن گزارو گی یوسف علیہ السلام رستے میں دردی ہوئی جا رہی تھی تم بھی مکہ سے مدینہ دردی ہوئی جاؤ گی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں جگہ دی تمہیں مدینہ میں جگہ ملے گا یوسف علیہ السلام کی عزت مصر میں بڑھ گئی تمہارا عزت مدینہ میں بڑھ جائے گا یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے بھائی نادم ہو کر آئی تمہارے سامنے مکی والے نادم ہو کر پیش ہوں گے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا علیکم اليوم اور حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کو کہا لا تشریف علیکم اليوم حال ہاں، کا کہا یوسف اور حضرت یعقوب خون کے لیے انہوں نے حضرت یوسف کی کمیز کو سبب غم بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت کی کمیز کو حضرت دیاگو کی خوشی کا سبب بھی بنا دیا اس ابو بھی کمیزی آزاد اسی طرح انہوں نے تمہارے لیے جو چیزیں تمہاری تکلیف کی سبب بنائی اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے خوشیوں کا سامان بنا دے گا لاتس حال کا لی یوسف اور دیکھے حیر یوسف علیہ السلام نانو نقص والے کا حسن القصص ہم بیان کر دیں تم پر بہترین بیان قصص کسی کا جمع نہیں ہے کہ کسوں سے بہترین قصہ بہترین قصہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے قصص یہ مزدر بمانہ بیان اور کیا ہوا ہے قصص کا کہا اسی وجہ کی اس میں حرد یوسف علیہ اسلام کی بصیرت کا تذکرہ ہے دیکھا عرد یوسف کی بصیرت جیل سے اس نے ایک تحریک چلائی اور تحریک بھی ایک بندی سی چلائی اس کو کہا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے تم جاؤ گے اور اپنے مالک کے لیے انگور نچوڑ کر کے شراب پلائیں گے جب آپ جائیں گے تو اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرو اور جب وہ چلا گیا بھول گیا کافی مدت حضرت یوسف کو بلایا تھا بادشاہوں کے دربار میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مالدار بن جاتے اپنے پرانے ساتھیوں کو بلا دیتے ہیں اپنے استادوں کو بلا دیتے ہیں پرواہ نہ کر اور جب دوبارہ اس کی ضرورت آئی تو آیا اور کہنے لگا یوسف اب تنا بھی رکیا جایا اور تیرا یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جاؤ اپنی مالک کو تعبیر بھی سناؤ اس کو کہہ دو میرے بارے میں اور بادشاہ نے عرد یوسف کو بلایا وہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا کہ مدینہ مکین کیوں ہم آپ کو عہدہ دیتے ہیں حرد یوسف علیہ السلام کو عہدہ دیا جو تحریک یوسف علیہ السلام نے ایک بندی کے وساطت سے جیل سے شروع کی تھی پوری سلطنت اس نے اپنے قبضے میں لے لی محرک قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے تاریخ کو چلانے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے اس کو طریقے آتے ہیں وہ قائد نہیں ہو سکتا جو قوم کو اٹھا سکتا اور بٹا نہیں سکتا وہ قائد نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی تاریخ آئے اس کو تباہ و برباد کرے قائد ہوئے لیڈر ہوئے جو جیل سے ایک بندی سے تاریخ چلائے اور بادشاہوں تک لے جائے یہ علیہ السلام کا کمال تھا اور رمضان میں پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس نے کیسی تاریخ چلائی اور جیل سے لے کر اس ابندی سے لے کر جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کی عادات بھی ایسے ہوتے ہیں وہ ایک بندی سے تعلق بناتا ہے اسی لیے کہ اس بندی کی وصال سے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں اور بے وقوف جب آپ ایسا کوئی تاریخ شروع کریں یہ درمیان میں رولی اٹکائے تھے کو ان کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے ان میں خود تاریخ چلاتا ہے تو دوسروں کو چھوڑتا ہے اکلم مند انسان دوسروں کو اپنا تابع بناتا ہے یوسف علیہ السلام جیل میں ہے لیکن بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا خود نہیں دوڑا بادشاہ کے پاس کہ مجھے اوڑا دو بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا یہ مند انسان کا کام ہے مند انسان دوسروں کو اپنا تابع بناتا ہے ایک دفعہ کراچی کے مولانا صاحب نے عبد اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ وفاد المدارس کا اجلاس ہے حضرت تمہیں دعوت دیا ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا اچھا میں ان سے بات کرتا ہوں ان کا کر لے تو اس نے ان سے بات کی کہ ہمارے شیخ ان کا مدرسہ بھی آپ کے ساتھ منسلک ہے اور ایک بڑی جماعت کا امیر بھی ہے آپ ان کو کیوں دعوت نہیں دیتے اپنے اجلاسوں میں ان کو دعوت دے تو دوسری طرف سے جواب ملا کہ وہ ہمارے اصول بھی پورا نہیں اترتا اسی وجہ سے ہماری اصول بھی پورا نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو دعوت نہیں دیتے جب اس نے مجھے کہا ویسے تو پہلے سے جماعت کے اراکین شروع تھے کہ ہمارے لیے اپنا ایک بورڈ ہونا چاہیے اور بورڈ ہونا چاہیے اور کبھی اجلاس بلاتی تھی اس کے لیے کبھی وفوت بناتی تھی میں بھی کہتا تھا کہ بناؤں بہتر ہے لیکن کسی نے نہیں بنایا جب مجھے یہ پتا لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اصول بھی پورا نہیں مجھے غصہ چڑھ گیا کہ اچھا میں آپ کو اپنی اصول بتا دوں گا انشاءاللہ میاوالی میں ایک مولوی صاحب تھے اس کا نام تھا محمد زمان میاوالی والی جانتے ہوں گے ہو چکا ہے جمعیت کا تھا اور بڑا تیز تھا جیسا کہ ہمارے علاقے میں بجلی گڑھ مولا صاحب تھی ایک دفعہ ان کی تقریر تھی تو تقریر کے لیے جب لوگ گائے تو وہ تقریر میں کبھی کبھار ایسے کسی کہانی آدمی سناتی تھی کہ لوگ ہنستے تھے تو بہت سارے لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے خواتین بھی آتی تھی پہ بیٹھتی تھی الیکشن کا وقت تھا مولی محمد زمان جب تقریر کے لیے کڑے ہو گئے تو جب اس نے خود واپڑا تو سامنے سے ایک نوجوان اٹھا اس نے کہا مولانا آرام منشور کیا ہے مولانا تمہارا منصور بتا دیں منصور کیا تمہارا کوئی منشور نہیں مولانا محمد زمان نے ادھر ادھر دیکھا چھتوں اچھا کی خواتین بیٹھی تھی تو مولانا محمد زمان نے کہا نوجوان یہ خواتین چھتوں پہ بیٹی ہے اور اپنی کمیز کو اوپر کر دیا میں ابھی آپ کو منشور دکھاتا لیکن خواتین ہیں میں نے کہا میں تمہیں انشاءاللہ اپنا اصول بتا دوں گا آپ کہہ دیں ہماری اصول بھی صحیح نہیں اترتا میں اصول بتا دوں گا اور میں نے اس وقت سے تیار کیا کہ میں اپنا بورڈ بناؤں گا اکیلے بناؤں گا اور میں نے بنا دیا اور ان کو دکھا دیا اصول کہ بورڈ ایسا لوگ چلا دے جیسا کہ میں نے چلا دیا الحمدللہ اور ان سے سب کت کر دی میں نے اپنا ویب سائٹ بھی بنا دیا وادت المدارس کا ہزاروں مدارس بھی رجسٹرڈ کیے اور پہلے سال امتحانات کا انتظام بھی کر لیا انہوں نے دس سال بعد امتحان لیے تھے بورڈ کے بنانے کے دس سال بعد میں نے پہلے سال امتحان لیا اور الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے اس کا ریزلٹ آؤٹ ہوا اور دوسرے سال بھی اور تیسرے سال بھی الحمدللہ ہم نے اپنا ویب سائٹ بھی بنا دیا ہم نے وحدت المدارس کی طرف سے طلبہ کے لیے پریکٹیکل کاموں کا انتظام بھی کیا تاکہ یہ ہمارے طلبہ اپنے پاؤں پہ کرے ہو اور اپنے طلبہ کی دیئے ہاں، علم طب کے کورس کا بھی انتظام کیا اور اس سال انشاءاللہ پنجتیر میں پڑھائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارے سارے مدارس میں ہوگا ہمارے جتنے طالب علم فارغ ہوں گے انشاءاللہ طبیب بھی ہوں گے روحانی طبیب بھی ہوں گے اور جسمانی طبیب بھی ہوں گے انشاءاللہ اور میں نے اصول بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے ایک تاریخ شروع کیا اکیلے اور ایسی تاریخ چلائی کہ اس کو بادشاہ بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا پھر کچھ ساتھیوں نے مخالفت کی اور صرف اسی وجہ سے کہ انا کا مسئلہ تھا تو میں نے ان کو بھی بتا دیا کہ دیکھے پنجاب کے لوگ کتنے مخلص ہیں اور اس جماعت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں تو الحمدللہ پنجاب میں بھی اب جماعت چل پڑی ہے اور مولانا فرید احمد حقانی جیسے جید عالم دین اور محدث امیر بن گیا ہے اور جماعت کے اجلاس اور شورا ہوتے ہیں ان کو اب طریقے نہیں آتے کہ ہم کیا کریں تو صرف مقابلی کے لیے فیس بک سے مقابلے نہیں ہو سکتے مقابلی دروس قرآن کے ذریعے کر لے تو ہم خوش ہوں گے چلے سواب تو ملے گا تمہیں دروس قرآن بھی نہیں دے سکتے درس تقریر ہوتی ہے درس قرآن پوسٹر پہ دیتے ہیں اور پھر تقریر کرتے ہیں درس قرآن علاحدہ ہے تقریر علاحدہ چیز ہے الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف سے ہم نے طریقی سیکھی ہے حضرت شیخ القرآن نے ہمیں سکھائی ہے حضرت یوسف نے جیل سے تاریخ شروع کی ایسے مکان پہ پہنچا دیا اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا نہ نبسو علی گا سمو کا سخت ہم بیان کر دیں تمہیں آسن القصص بہترین بیان اور بہترین بیان اسی وجہ سے کہا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت ہے ان کے بصیرت کا تذکرہ ہے پھر سورہ رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی شرف دعا اور اس بات توحید بدلائل ذکر کیا پہلی قسم کے دلائل اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استعال العرش وفقر الشمس والقمر خالق لكل شيء والله اوپر آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کی کڑا کر دیا زمین کو تمہاری دیئے فرش بنا دیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی پل پیدا کی ومن کل سمرات وفی الارد کتا امت زمین میں قطعات پیدا کی و جنات من آناب و ذرو و نخیل سنوان و غیر سنوان خالق لکل شین و اللہ دوسری قسم کی دلائل ذکر کی اکے عالم بھی عاللہ اللہ ساری چیزوں پر علم رکھنے والا اللہ ہی ہے اللہ عالم و انسا و ما ماتید الارحام و تزاد خاتون کے پیٹ میں جو بچائے اللہ کو پتائے کیوں جلدی پیدا ہونے والا ہے یا بعد میں پیدا ہونے والا ہے ہے بیا بس وقت ہے مرد ہے یا عورت ہے مذکر ہے یا مونس ہے عالم الغیبی و شہادہ عالم بھی گلی اللہ تیسری قسم کے دلائل اور پانچویں قسم کی دلائل نے وہ سبھی اڑ رہا دی وہ ملائی کا ساری کی ساری اللہ کی سامنے محتاج ملائک محتاج رات فرشتہ محتاج جب ساری محتاج تو مسئلہ تو ذکر کیا لہو دعوت اللہ خاص اللہ کے لیے سچا پکار رہے ورطر ایک مثال سے یدون من دونی لا سجیبون لهم بشین الا سجیونا کفی کا جو غیر اللہ کو پکارتا ہو اس کی مثال ایسا ہے کہ ندی کی کناری بیٹھ کر ہاتھ پیلاتا ہے او پانی میری منہ میں آؤ او پانی میری منہ میں آؤ وہ آ سکتی ہے نہیں آ سکتا تو غیر اللہ امداد نہیں کر سکتا غیر اللہ کو اگر تم پکارتے ہو تمہارا امداد نہیں کر سکتا وہ میں دوا کافی میں اللہ کافر ان کو کہا جو غیر اللہ کو پکارتا ہو بغیر اسباب کی جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہو بغیر اللہ اسباب ظاہریہ وما الا اور ان کی بلانی کو ان کی دعوت کو ظلالت کہا اور پھر مثال پیش کیا مسئلے کا انزل من السماء کر فصالت تم بقدرها مسئلہ بیان کرنے کا مثال ایسا سائے جیسا کہ می برسی بارش برسی اور پھر اس کی وجہ سے سیلاب آئی پہلے گندا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر جاگ ہوتی ہے اس میں سانپ اور بچھو اوپر سے آتی ہے لیکن یہ چند دن ہوتے ہیں تم بھی جب مسئلہ بیان کرو گی تو مشرقین مبتدین کی سیلاب آئیں گی اس میں سانپ اور بچھو یہ مشرقین اور مبتدین ہوں گی تمہارے خلاف گالی گلوچ بکتے رہیں گے پرواہ نہ کرو چند دن بعد سفید پانی رہ جائے گا تمہارا سفید بیان رہے اس کا اثر رہ جائے گا اور جیسا کہ پانی میں اوپر سے زیورات آئی ہے اسی طرح ان زیورات کو خواتین اپنی سینے پہ لگاتے ہیں اپنے کانوں میں لٹکاتے ہیں اپنی پیشانی پہ لٹکاتے ہیں تمہارے مسئلے کا فائدہ اور تمہیں لوگ اپنی سینے میں جگہ دیں گی تمہیں اپنی پیشانی پہ لٹکائیں گے تمہیں عزت دیں گے مسئلہ بیان کرو من السماء ان میں فسانہ تم بھی قدر یا فاطمہ الرابیا سورہ ابراہیم میں چار دفعہ لفظ علم ذکر کیا اور ہر علم کے بعد جدا جدا مسئلہ بیان کیا پہلے آیات مناسبت اور تمہید تے اور پھر لفظ علم اور علم کے بعد نیا ایک مسئلہ جدال المشرقین جدال المشرقین فیما ما جدال المشرقین مال انبیاء علم صلت للفریقین اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ علم کے بعد پہلے علم کے بعد جدال المشری میں بھی ماں بہن دوسرے لفظ علم کے بعد جدال المشری مال انبیاء تیسرے تیسری کے بعد بات للفریقین اور چوتھے لفظ علم کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہجر میں عذاب کے نمونے کہ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ان کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عذاب دیا سورہ نحل میں التوحید ہم نے تفصیلاً پہلی دروس میں ذکر کیا تھا کہ دلائل پیش کر دیئے ہیں یہ دلائل دیکھو خالق لکل شین اللہ اوپر آسمان کو دیکھو کس نے پیدا کیا نیچے زمین کو دیکھو کس نے فرش بنا دیا چاند سورج اور ستاروں کو دیکھو کس نے پیدا کی انسان تم اپنے آپ کو دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا پھر اللہ نے فرمایا جانوروں کو دیکھو گاس سبز پیائے سفید پانی اور پیٹ کے اندر ایک طرف بدبودار گوبر اور دوسری طرف سرخون اور درمیان سے سفید دودھ یہ کس نے تمہاری لیے بنائی اپنے آپ کو دیکھو جوانی تھی طاقت تھا قوت تھی پھر آپ بڑھاپی کی شکل میں بدل گئی دو پاؤں سی چل رہی تھی اب تیسرا پاؤں تمہارا سا تمہارا ہم سا وہ بھی تمہارا تیسرا پاؤں بن گیا ہی کس نے کیا تمہارے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو یہ شاہ کی مکھی کو دیکھو گائے ہے پھول اور پیا ہے پانی اور اس کی آخری حصے میں زار اول حصے میں شاد یہ کارخانہ تمہاری لیے کس نے بنایا تمہیں اس کا بھی پتہ نہیں اور پھر اللہ نے فرمایا خالق لکل شین ہو اللہ ہر چیز کا پیدیا کرنی والا میں ہوں اور جن کو تم کارتی ہو وہ یدون من دونی لا یخلقون گول سے یخلقون اور عالم بکل شین ہو اللہ ہر چیز پر عالم میں ہوں وہ جس کو تم پکارتی ہو امواتن غیر آیا وما وہ ایانا شروع ایا یو ان کو اپنے حال کا پتا نہیں تو حاصل ہے الہ گم الہ واحد تمہارا مددگار تمہارا علا تمہارا حضرت روا الہ واحد مددگار ایک صرف اللہ پھر سورہ بنی اسرائیل میں چار وہ چیزیں ذکر کیے جس کے کرنی والی عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں مستمرہ سبب اللی نزول العذاب جس نے ہمیشہ شرک کیا ان پر عذاب آئے گا دوسرا شعر اللہ کی حت پر بھی عزت کی سبب العذاب جس نے شاعر اللہ کی بھی عزتی کی دیکھو قومی صالح کو ان پر عذاب آیا اور تیسرا اخراج رسول سبب لنزول العذاب جس نے انبیاء کو اپنے گھروں سے نکالا پر اس کو اپنی ملک سے نکالا ان پہ عذاب آیا <clears throat> حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا تو کمپیوں پہ فرعونیوں پہ آزاد آیا اور چھوٹا استعاد الرسول سبب العذاب جس نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ استعزا کیا ان پر عذاب آیا سورة القاف میں ایک مسئلہ بیان کیا کیا عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے اللہ کی بغیر کوئی عالم الغیب نہیں اور اس کی وضاحت کے لیے چار واقعات پہلا واقعہ صاحب القاف کا ساری دنیا کے اولیاء بڑی اولیاء میں سے لیکن وہ عالم الغیب نہیں چونکہ آج آخری در سے اسی پہ اتفاق کرتا ہوں اور کل انشاءاللہ اختتام میں یہ صورتوں کی چسخلا سے بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی یہ پندرہ پارے میں نے آج پڑھے اور پندرہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ تو کل انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی نو ساڑھے نو بجے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ سب کو رخصت ہوگی اب اسی پہ اتفاق کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ سب سے میں آپ سب سے کمیل ہوں میں آپ سب سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنے گھر میں یاد فرمائیں گے اور حضرت شیخ القرآن اور اس مرکز کو آپ ہمیشہ یاد فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے یہ آپ سب کا مرکز ہے اور انشاءاللہ اگر آپ کی دعائیں ہوں تو یہ مرغز ہمیشہ آباد رہے گی اس کا اخلاص اس کا بنیاد بڑے اخلاص کے ساتھ شیخ القرآن نے رکھا ہے خدا کرے کہ اس مرکز کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھی اور یہاں قرآن و سنت کی خدمت ہو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں شاید مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی اردو میری اپنی زبان نہیں میں پشتوں کا آل زبان ہوں اردو بولنے میں دقت اور تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو قرآن کریم کے مضامین سمجھاؤں اور صرف آپ کو طریقہ سکھاؤں کہ اس طریقے سے قرآن کریم کی دروس یہ ہماری ذمہ داری ہے ورنہ اس میں بڑے بڑے علماء کرام بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مفسرین مدرسین یہ دور تفسیر میں شریک تھے پنجاب کی بھی کافی ساتھی تشریف لا چکے تھے میاوالی سے تلاگان سے اٹک سے اور مختلف جگہوں سے اسی طرح بلدستان کے امیر اور اس کے ساتھی پشاور کے امیر اور اس کے ساتھی باجور کے امیر اور اس کے ساتھی مولانا احمد جمشید صاحب جو بڑے اچھے خطیب اور بڑے اچھے مدرس ہیں اور رمضان میں درس قرآن بھی دیتے اور میں نے ان پہ شروع کیا ہے کہ صرف خطابت نہیں قرآن کا درس بھی دینا ہوگا تو الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام باجور سے دیر سے کوہاٹ سے اور مختلف جگہوں سے تشریف لا چکی تھے میں آپ سب کا مشکور ہوں اور میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو قرآن و سنت کے علوم سے منور فرمائے اور مالا مال فرمائے اور آپ لوگوں سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنے دعا میں آپ فرمائیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و نصد اللہ الہ